الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واحسنوا ان الله يحب المحسنين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على على على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اللهم صل صل سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا محمد محمد محمد محمد وعلى وعلى آل آل وبارك وسلم وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم حدیث جبرائیل بہت معروف حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلاۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے نبی علیہ السلاۃ والسلام سے تین سوال پوچھے مل ایمان مل اسلام اور مل احسان ایمان کہتے ہیں دل کی تصدیق کو اسلام کہتے ہیں کہ انسان جھک جائے اقرارم باللسان یہ اسلام ہے اور تصدیقم بالقلب یہ ایمان ہے اسلام کا مرکز اور محور زبان اور ایمان کا مرکز محور انسان کا قلب اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے چنانچہ اسلام کا لفظ عام ہے ایمان کا لفظ خاص ہے ویسے تو اللہ رب العزت نے ایک آیت میں دونوں الفاظ کو استعمال فرمایا فخرج نا من کا نفی ہا من المنین فما بجد نا فی غیر بہتم من المسلمین تو مؤمنین اور مسلمین کے لفظ دونوں کو اللہ نے اکٹھا استعمال فرمایا تاہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس پر بڑی تفصیل لکھی ہے الایمان یزید و ینقص کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے اور ان کی دلیل قرآن مجید کی آیات ہی ہیں وضاطت ہم جس میں یہ فرمایا گیا کہ ایمان بڑھ جاتا ہے لیکن امام اعظم ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک چیز کی مقدار ہوتی ہے اور ایک چیز کی کوالٹی ہوتی ہے کوانٹٹی اور کوالٹی تو یہاں پر کوانٹٹی کے گھٹنے اور بڑھنے کا تعلق نہیں ہے اس لیے کہ ایمان کے بالمقابل شک ہوتا ہے اگر ایمان گھٹ گیا تو اس کی جگہ شک آئے گا جیسے کسی جگہ روشنی نہیں ہوگی تو کیا آئے گا دیر آئے گا اور شک ایمان کو فاصلے کر دیتا ہے شک اور ایمان مل ہی نہیں سکتے تو امام عالم و نیفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مقدار تو وہی رہتی ہے ہاں اس میں کمزوری بھی آ جاتی ہے قوت بھی آ جاتی ہے چنانچہ جو گناہگار ہوتا ہے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے جو نیک ہوتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے لیکن کوانٹٹی وہی ہے اس لیے مختصر الفاظ میں اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو ماننا اسلام ہے اللہ کو ماننا اسلام ہے اور اللہ کی ماننا یہ ایمان ہے اللہ کو ماننا یہ اسلام ہے اور اللہ کی ماننا یہ ایمان ہے کہ ایمان میں انسان کے دل کی تصدیق ہوتی ہے اور پھر بندہ اللہ کے سامنے سو فیصد جھک جاتا ہے اس لیے کچھ اعرابی لوگ تھے کلمہ پڑھا اور احسان جتنانے لگے ہم تو ایمان والے ہیں قالت العراب و آمنا فلم تو مین ولا کن کو اسلم ولم یدہ ایمان و فی کلو تو یہ جو اقرارم بال نشان ہے یہ پہلا درجہ اور تصدیقم بالقلب اس کے بعد اگلا درجہ تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی جب تک دل گواہی نہ دے اس وقت تک ایمان ثابت نہیں ہوتا تو بہرحال مومن ایک وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو تصدیق کرتا ہے کہ نبی علیہ السلاط اسلام جو شریعت لے کر آئے میں اس کو مانتا ہوں تصدیق ابہ رسول حق کہ نبی علیہ السلام جو لے کر آئے وہ حق ہے حدیث مبارکہ میں مومن کی مسلمان کی مثال کھجور کے ساتھ دی گئی ہے بخاری شریف کی روایت ہے لا لاجسپت ور کہا وہ ایک درخت ہے اس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی طرح ہے تو عام سمجھنے کی بات تو یہ کہ کھجور اور انسان اس کو آپس میں مشابہت دی گئی کھجور کے لیے ایک خاص بات ہے کہ اس کے درمیان میں ایک گوب ہوتی ہے وہ اگر کاٹ دی جائے تو درخت مر جاتا ہے جو اوپر اس کے گوب ہوتی ہے وہ اصل ہے وہ اس کا سر ہے انسان کا بھی اسی طرح باقی جسم زخمی ہو جائے کٹ جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے سر اگر کٹ جائے تو زندہ نہیں رہ سکتا تو ایک تو مشابہت یہ ہوئی اور دوسری مسابت یہ کہ لا یسکت ورا کہا جو کھجور ہوتی ہے اس کے پتے گرتے نہیں ہیں اسی طرح جو مومن ہوتے ہیں لا یتغیر ایمان ہو اس کا ایمان بھی متغیر نہیں ہوتا کھجور کے بارے میں ہے کل و تیبا و یستر انہا طیبن کہ زمین سے یہ پانی لیتی ہے طیب چیز ہے اور جو پھل دیتی ہے وہ بھی طیب ہوتا ہے تو مومن کا بھی یہی حال المؤمن یاقل و حلالن فس انہ سال العمان مومن بھی پاکیزہ رزق کھاتا ہے اور پھر اس سے نیک اعمال سرزد ہوتے ہیں کھجور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لعاب ہا صاف و شراب ہا شاف اس کا لعاب صاف ہوتا ہے اور اس کا مشروب شفا والا ہوتا ہے اور مومن کی بھی یہی صفت ہوتی ہے رویا تو ہو شفا و مور ہو دوا اس کی رویت شفا ہوتی ہے اور اس کی نصیحت وہ دوا کی مانے دیتی ہے خیر ہو بادر و شر نادر مومن کی خیر بہت عام ہوتی ہے اور مومن کا شر بہت نادر ہوتا ہے تاہم مثال سے اگر سمجھنا چاہیں کہ ایمان کیا ہے تو وہ قال المان کا سفینت نوح ایمان کی مثال نو علیہ السلام کی کشتی کی مانے من رکی بہا نجا جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا وہ من تحلہ انہا ہلاکا اور جو کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا بعض علماء نے کہا المان کا خاتم سلیمان کہ ایمان کی مثال سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی مانند ہے العز و معا وجود ہی وزل و معا فق انگوٹھی تھی تو عزت اور جب گم ہو گئی تو وہ شاہی نہ رہی تو مومن کا بھی یہی معاملہ ایمان ہے تو عزت ہے ایمان گم ہو گیا تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت باقی نہ رہی بعض نے فرمایا کہ المان کا اصا موسا کہ ایمان کی مثال تو موسا السلام کے اصا کی مانند ہے وہ کیوں تل تلقف اسش سہارا اس اس نے وہ جو رسیوں کو سانپ بنایا تھا تو ان سب کو کھا لیا تھا وہ قطالک المان تم حکو ان دا ایمان کے سامنے بھی جب کوئی شبہات بیان کرتا ہے ایمان سب شبہات کو کھا جاتا ہے المان کل ماں ایمان کی مثال صاف پاک پانی کی مانے جائے یوتاحر ما لو وما با جو آگے پیچھے ہوتا ہے سب کو پاک کر دیتا ہے ولا یون جو حتا یتغیر یا تغیر اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک کہ متغیر نہیں ہو جاتا تو ایمان بھی اسی طرح کہ جب تک ایمان متغیر نہیں ہوتا اس میں فساد نہیں آتا بعض نے فرمایا کہ المان کل حرم حرم کی مثال ہے من دخل کانا آمینہ اللہ نے فرمایا کہ جو حرم میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا تو جو ایمان میں داخل ہو جاتا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں امن پا جاتا ہے حدیث مبارکہ ہے المؤمن کل جمل الانوف کہ مومن متی اور فرما بردار اونٹ کی مانند ہوتا ہے ان کی دا انقاد اگر اسے باندھو تو کھڑا ہو جاتا ہے وہ انیخمرتن استناخا اور اگر پتھر پر بھی بٹھاؤ تو پتھر پہ بھی بیٹھ جاتا ہے اسی طرح ان دل اذا دویا دیا خیرن عجاب بے سہولت مومن کو خیر کی طرف بلاؤ تو سہولت سے آ جاتا ہے نیک کام کے لیے کل جم دل فی انف ہی جیسے اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے تو وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے مومن بھی اسی طرح شریعت کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا وہ کما ان جمل الوف ازا انیخ اللہ جمر استناخا اور جس طرح یہ اونٹ پتھر پہ بٹھاؤ تو پتھر پہ بیٹھا رہتا ہے جب تک مالک آ نہیں جاتا کدا لکل یہی مثال مومن کی ہے مقیمن اللہ باب ہو صابر اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے حالات کے اوپر صبر بھی کر رہا ہوتا ہے اور مالک کے درد کو یہ مومن چھوڑ کے کہیں نہیں جاتا چنانچہ شیخ الواحد رحمت اللہ علیہ ایک عجیب مثال لکھتے ہیں سننے والی ہے پررتے ہیں کہ تو فی الجبال بشیخ اعما و و مکتولی کہ میں نے پہاڑوں میں ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا تھا اور بہرا تھا مکتو الیدین دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے تھے وہ رج لین اور دونوں ٹانگیں بھی کٹی ہوئی تھی وہ یقول اور وہ کہہ رہا تھا الہی و سیدی اللہ سے دعا مانگ رہا ہے وہ بوڑھا آدمی جس کے ہاتھ بھی نہیں پاؤں بھی نہیں آنکھوں سے بھی وہ محروم وہ اللہ تعالی کے حضور دعا مانگ رہا ہے کیا کہتے الہی و سیدی کہ اے میرے پروردگار بدگار متعنی بے جوار ہی ہے سشیتا جب تک آپ نے چاہا آپ نے مجھے میرے آزاد سے نفع اٹھانے کی مہلت دی و تہا ہئی سشیتا اور جب چاہا آپ نے یہ آزا واپس لے لیے ترق ترک لی حسن زن نے فی کا اور میرے دل میں اپنا حسن زن آپ نے ابھی باقی رکھا یا بر یا وسول اپنے رب کو پکار رہا ہے کال عبد الواحد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں فکل تو میں نے دل میں یہ کہا فی نفسی برم من اللہ اللہ بھائی اللہ کی طرف سے کون سی نیکی اس کے ساتھ ہوئی ہے اور کون سا جوڑ ہوا ہے فقال جب اس تک بات پہنچی تو اس نے کہا الئی کا انی یا بتال جھوٹے دور ہو جا مجھ سے علیہ ستارہ کا لی کلبن یا رپو و لسان یز کو رہ نے جمیا کیا اللہ نے میرا دل سلامت نہیں رکھا کہ میں اس کی پہچان کروں اور میری زبان کو سلامت نہیں رکھا کہ میں اللہ کو یاد کروں یہ دو نعمتیں تو جہان کی سب سے بڑی سعادتیں ہیں جو اللہ نے دی ہوئی آپ ذرا غور کریں کہ اگر ایسا بندہ کہ جس کے ہاتھ بھی نہیں پاؤں بھی نہیں بینائی بھی نہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ تو نے ابھی کتنی نعمتیں سلامت رکھی ہوئی ہیں تو ہمارا کیا حال ہے ذرا سی کوئی چیز آگے پیچھے ہوتی ہے اور ہمارے شکوے شروع ہو جاتے ہیں تو ہم تو واقعی اللہ تعالی کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے زنون مصری رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ مومن کی ڈیفینیشن کی ہے کہ مومن کون ہوتا ہے ذرا توجہ فرمائیے گا المومن بشرہ فی وجہ ہی و حدن ہو فی ہی فرماتے ہیں کہ اس کی خوشی اس کے چہرے پر ہوتی ہے اور اس کا حزن اس کے دل میں ہوتا ہے اوسا او شعی ان صدرا و اخفا شعی ان نفسا اس کا سینہ وسیع ہوتا ہے اور سب سے چھپی ہوئی چیز اس کا نفس ہوتا ہے زاجر ان کل شرن عامر لکل خیر لا حقود ولا حسود چونکہ یہ بالخصوص علماء کے لیے ہے تو یادش پڑھ دیں تاکہ آگے اصل مضمون پہ آ جائے ولا مرتابن ولا سبابن ولا ایابن یک رف آتا و یوب غزم آتا طویل الحم کثیر الغم حلیف السمت عزیز الوقتی لا متفاخر ولا متحت کن دہ تبسم و ہو حام و مراج ات ہو تفہم لا خلو ولا یا جلو ولا یف جرو ولا یج ہلو لا جز ان ولا ہل ولا ان فن ولا سلفن کلیل المناز جمیل المراج ادلا ان غذیبہ رفیقن ان طلبا خلیص الود وسیق العہد وفی الوعد شفوق وصول حلیم حمول قلیل الفضول رازن ان مولاہ مخالف لہواہ لا يغلد لا على من يؤذيه ولا يخوض فيما لا يعنيه ان سب و اوزیا لم یسبا و ان طلبا و مونیا لا یغذبا حشاشن بشاشن لا فحاشن ولا غشاشن کزام بسام دقیق النظر عظیم الحضر فحاذا هو المؤمن حقا اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہ تمام صفات عطا فرمائے یہ تو کچھ تھوڑا ایمان کے بارے میں بات ہو گئی اصل جو آج کا مضمون ہے کہ جبریل علیہ السلاط اسلام نے ایک سوال پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان احسان کیا ہے تو نبی علیہ السلاط السلام نے جواب میں فرمایا ان تعبد اللہ کا ان کا ترو فعلم تکن تراہ ترا ف کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو اور اگر ایسا نہ کر سکو تو کم سے کم یوں تو کرو کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو نبیر اِسلاط اسلام نے اس میں دو صورتیں بتائی ہیں سب سے افضل صورت تو ہے مشاہدہ کی انتا عبد اللہ کا انا کا ترا جیسے تم دیکھتے ہو ظاہر کی آنکھ سے تو کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا مگر من کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں قلب کی آنکھ سے اور نماز کی حضوری ایسی ہی ہونی چاہیے کہ نماز میں مومن اس طرح کھڑا ہو کہ جیسے مالک الملک سامنے ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں انتا اللہ کا ان کا ترا یہ مقام مشاہدہ یہی وجہ تھی کہ نبی علیہ صاحب اسلام فرمایا کرتے تھے جو علت قرۃ و عینی فصلا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی چونکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سب سے بلند معیار حاصل تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو اللہ رب العزت کا قلب کی آنکھ سے گویا دیدار ہوتا تھا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھی تو اللہ والوں کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے نماز اللہ رب العزت کا دیدار امام ربانی مجدل ثانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے اس فکرے کو پڑھ کے اتنا لطف آتا ہے یوں سمجھے کہ انسان وجد کی کیفیت میں چلا جاتا ہے عجیب بات لکھی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے تمام عالم کو مراقبے کی حالت میں دیکھا میں نے تمام عالم کو مراقبے کی حالت میں دیکھا مگر ذات کی خوشبو نماز کے علاوہ کہیں نظر نہ آئی <laughs> کیا عجیب بات کہی ہے کہ میں نے تمام عالم کو ساری کائنات کو ساری مخلوقات کو مراقبے کی حالت میں دیکھا مگر ذات کی خوشبو مجھے نماز کے سوا کہیں نظر نہ آئی اللہ اکبر تو یہ نماز ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان اللہ تعالی کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اسی لیے سجدے میں وقت رب سب سے زیادہ قریب ایک چیز جو ہم سب کو علمی طور پر پتا ہے لیکن ذوقی طور پر حاصل قسمت والوں کو ہے وہ کیا کہ اللہ تعالی بے اللہ یا علم و یسما و کہ اللہ تعالی دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں تین باتیں اللہ تعالی سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں ان تین باتوں کا علم علماء طلباء کو بھی ہے عوام الناس کو بھی ہے لیکن اس کا استہزار بہت کم لوگوں کو حاصل اس کیفیت کو حاصل کر لینا کہ چوبیس گھنٹے انسان کی یہ کیفیت رہے اللہ مجھے دیکھتا ہے میری ہر بات کو جانتا ہے اور اللہ میری ہر بات کو سنتا ہے اس کو مقام احسان کہتے ہیں جب یہ کیفیت بندے کی ہو جائے تو پھر اس کی زندگی میں عجیب برکتیں آ جاتی ہیں کہ بندہ ہر وقت یہ دھیان رکھتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اس سے کچھ نعمتیں ملتی ہیں کون سی نعمت سب سے پہلی نعمت الحیا حیا کی نعمت ملتی ہے اس لیے کہ جب یہ تصور ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو انسان کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرے گا اور جب یہ تصور نہ ہو تو انسان کے اندر سے حیا ہی ختم ہو جاتا ہے چنانچہ فرمایا ازالم تستحی اے مل معاشیتا جب تیرے اندر حیا نہ رہے پھر تو جو چاہے کرتا پھر تو یہ حیا تو بڑی نعمت ہے یہ تو ایمان کا شعبہ من ایمان ایمان کا ایک شعبہ ہے حصہ ہے ایک حدیث پاک میں فرمایا الحیا من ایمان حیا ایمان میں سے حیا سارا کا سارا خیر ہے اس یہ دین اسلام حیا کا المبردار ہے تو جب دل کی یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتے بھی ہیں میری بات کو سنتے بھی ہیں اور میرے دل میں جو ہے اس کو جانتے بھی ہیں تو سب سے پہلی نعمت جو ملتی ہے اس کا نام کیا ہے حیا انسان کے اندر حیا آ جاتی ہے خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی جب یہ کیفیت نہیں ہوتی پھر انسان جلوت میں تو بڑا لحاظ کرتا ہے جہاں خلوت ہوئی تو وہاں وہ کیفیت ختم ہو گئی نبی علیہ السلام اسلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو پھر سر ول الا تو یہ نعمت کب نصیب ہوتی ہے جب انسان کو یہ احسان کی کیفیت حاصل ہو جائے تب نصیب ہوتی ہے اور دوسری نعمت جو ملتی ہے وہ یہ ومن سمرات ہی تحقیق و علم البلوا ول اکتفا اللہ تعالی انشکوا کہ انسان کے اوپر پھر جو حالات بھی ہوتے ہیں انسان کسی سے شکوا نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ حالات کس کی طرف سے ہیں اللہ کی طرف سے اور اللہ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں میری فریاد سن بھی رہے ہیں اور میرے دل کی حالت کو جانتے بھی ہیں تو پھر انسان شکوا کرے گا کسی سے چنانچہ نبی علیہ السلاط اسلام پر بڑی مصیبتیں آتی تھیں پریشانیاں آتی تھیں بہت تکلیفیں آتی تھیں مگر نبی علیہ السلاط اسلام کو اللہ تعالیٰ جو تسلی دیتے ہیں وہ کن الفاظ کے ساتھ علماء کے لیے ایک خصوصی نقطہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ کے ساتھ تسلی دے رہے ہیں فرماتے ہیں فصر لکم کا فن آپ رب کے حکم سے صبر کیجئے آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں سبحان اللہ کتنا سکون ملتا ہوگا نبی علیہ السلاط والسلام کو یہ الفاظ پڑھ کر کتنا مزہ آیا ہوگا اللہ کی طرف سے یہ خطاب سن کر کہ رب کریم فرما رہے ہیں اپنے ایک بندے کو فصبر لحکم میں رب بگا کا وے نہ اللہ ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ایک جگہ پر بارش میں گر گئے اب ایک چھت تھی اور ان گرد سب گراؤنڈ تھا تو وہاں رک گئے مگر چھوٹے بچوں کے تو مزے تو ایک بھائی نے ایک چھوٹے بھائی کو اٹھایا ہوا تھا اور وہ کھڑا تھا مگر اس کا دل چاہتا تھا کہ میں بھی باہر جاؤں اور بارش میں جیسے دوسرے کھیل رہے ہیں میں بھی کھیلوں مگر وہ چھوٹا روتا تھا دوسرے بچے سب کھیل رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ یہ بھائی عمر اس کی تھی کوئی آٹھ نو سال اور جو چھوٹا تھا اس کی عمر ہوگی کوئی تین سال تو اس نے اس کو بڑا پیار کیا سمجھایا کہ بس تم یہاں کھڑے ہو جاؤ اور میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا اور میں تمہیں دیکھتا رہوں گا اور میں تھوڑا سا بارش کے پانی میں نا قدم رکھ کے بس آتا ہوں تو وہ اس کو کھڑا کر کے نا وہ بچہ باہر بھاگا اور تھوڑا ادھر ادھر بچوں کے ساتھ کھیل کے نا پھر ایک منٹ کے بعد واپس آ گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ بھائی میرا بھائی رویا تو نہیں پھر اس کو تسلی دی دیکھا میں آ گیا ہوں نا تم رونا نہیں رونا نہیں پھر چلا گیا پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا تو جب ایک دو دفعہ کے بعد آیا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے چھوٹے کو تو جب میں نے اس کے الفاظ سنے تو علاقائی زبان میں وہ کہہ رہا تھا اپنے بھائی کو کہ دیکھیں تو نہ روئیں تو تے میرا ویرا ہے گا کہ دیکھنا تم نہ رونا تم تو میرے ویر ہو نا یہ الفاظ اس نے چھوٹے بھائی کو کہہ کر تسلی دی اور کہا کہ بس میں تو تمہیں دیکھتا رہتا ہوں جہاں بھی ہوتا ہوں تم پریشان نہ ہونا جب بھی یہ آیت پڑھتے ہیں ہمیشہ وہ مثال سامنے آتی ہے کہ بڑے بھائی نے جس طرح چھوٹے کو تسلی دی تھی تو نہ روئی تو تے میرا ویرا ہے گا اللہ رب العزت بھی اپنے پیارے حبیب کو فرماتے ہیں فصبر لحکم فصور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو میری آنکھوں کے سامنے ہیں تو انسان پر مصیبت مصیبت نہیں رہتی آسان ہو جاتی ہے اسی وجہ سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلاط اسلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت فرشتے حیران تھے کہ ایک بندے کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے تیار تو جبریل علیہ السلاط اسلام نے اللہ رب العزت سے اجازت مانگی کہ اے پروردگار عالم آپ نے میرے ذمے لگایا ہوا ہے امبیا کی مدد کرنا اور اس وقت آپ کے خلیل کو مدد کی ضرورت ہے اجازت ہو تو میں مدد کروں کہ میں ان کو آگ میں گر نہیں دوں گا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں اگر وہ تم سے مدد چاہیں تو مدد کر دینا تو جبریل علیہ السلام آئے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھولے میں بٹھا کر جب آگ میں پھینکا گیا تو جب راستے میں ہوا میں تھے اس وقت جبریل اسلام ان کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے خلیل اللہ کا حاجہ آپ کو میری ضرورت ہے can I help you what can I do for you یہی الفاظ تھے اللہ کا حاجہ کیا آپ کو میری ضرورت ہے تو اس پر ابراہیم علیہ السلاط اسلام نے فرمایا ہس کہ یہ بتاؤ کہ اس حال میں جو میں ہوں تو کیا میرے اللہ مجھے جانتے ہیں اس حال میں انہوں نے کہا جانتے ہیں فرمانے لگے ہس من سوالی علم بحالی کہ اگر اللہ جانتے ہیں کہ میں اس حال میں ہوں تو مجھے پھر تم سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب محبوب پسند کر رہا ہے کہ میں کس حال میں ہوں تو میں اسی حال میں راضی ہوں تو یہ جو کیفیت ایمان کی تھی یہ احسان کی اصل میں کیفیت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبی من ال مہو بحالی اور جب یہ احسان کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر مومن کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا پکا یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کا پکا یقین ہوتا ہے دیکھیں حضرت موس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام گئے فرعون کی طرف تو رب کریم نے ان کو کیا کہہ کر بھیجا تھا فرمایا تھا فض ہبا تسنیہ کا خیزہ تم دونوں جاؤ لا تخافا تم دونوں مت ڈرنا اننی معکما میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اسماؤ و ارا میں سنتا بھی ہوں میں دیکھتا بھی ہوں جو وہ معاملہ کرے گا میں دیکھوں گا جو بات کرے گا میں سنوں گا جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم کو پریشان ہونے کی پھر کیا ضرورت ہے تو مومن کو جب یہ احسان کی کیفیت حاصل ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالی کی مدد کا پکا یقین نصیب ہو جاتا ہے اور ایک نعمت اور ہے جو اس کیفیت کی وجہ سے ملتی ہے کہ انسان کے لیے عبادات کرنی مجاہدے کرنے وہ سب کے سب آسان ہو جاتے ہیں مجاہدے کرنے اور عبادات کرنی وہ سب کی سب آسان ہو جاتی ہیں کیسے آسان ہوتی ہیں قرآن عظیم شان اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اللہ یار تکوم و تکلب کا فصا جی وہ پروردگار دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں قیام میں اور جب آپ سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں اب بتائیں کہ جس کے دل کی یہ کیفیت ہو کہ میں کھڑا ہوں اور میں سجدے میں جا رہا ہوں اور میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے پھر رہات لمبی نماز کا پڑھنا اس کے لیے کون سا مشکل کام ہو جاتا ہے اسی لیے یہ کیفیت جب حاصل ہوتی ہے تو انسان شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان لذین تقوز مسم طیطان تزکر فضا مبصر کہ جب شیطان ان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ ان کو بصیرت عطا فرما دیتا ہے ولدین ذکر اللہ اللہ کو یاد کیا فسط فرول جنوب ہیں تو اس لیے یہ جو کیفیت ہے نا کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھتا ہے یہ انسان کو گناہوں سے محفوظ کر دیتی ہے سعید عمر ایک بات فرماتے تھے توجہ سنیے فرماتے تھے افضل الزکر ذکر اللہ ان دما ہر کہ سب سے افضل ذکر یہ ہے کہ جب کوئی حرام کام تمہارے سامنے آئے اس وقت میں اللہ یاد آ جائے یہ سب سے بڑا ذکر ہے اور جب یہ کیفیت ملتی ہے احسان والی تو پھر انسان کو ہر وقت اللہ یاد رہتا ہے چنانچہ بعض کتابوں میں جو اتری اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ما انصفنی ابن آدم اے ابن آدم تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا ید اونی فاستحیی ان تو دعا مانگتا ہے اور مجھے تیرے ہاتھ خالی لوٹاتے شرم آتی ہے وَيَعْسِينِ وَلَا سینی ولا جبکہ منی میری نافرمانی کرتا ہے اور تو مجھ سے حیا نہیں کرتا میں تیرے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے حیا محسوس کرتا ہوں تو میرے گناہ کرتے ہوئے کیوں مجھ سے حیا محسوس نہیں کرتا ایک کتاب میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں ان تم تمتا انی لا اندر الیکم کم فل خلل فی ایمان کم اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں گنا کرتے نہیں دیکھ رہا تو تمہارے ایمان میں خلل ہے وہ ان کم تم تمطالمون انی اندر کم فل جعلتمونی تمونی الناظرین الیکم اور اگر تم جانتے ہو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تو اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا تم مجھے کیوں سمجھتے ہو تو یہ ایک نعمت ہے کہ آدمی کو ایسا استحزار نصیب ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے علم تو سب کو ہے ہم میں سے ہر چھوٹا بڑا مرد عورت سب جانتے ہیں ہوا محاقم ائی نماکم تم وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی جاؤ لیکن اس کا استحزار نہیں ہے یہ جو ذکر و سلوک کرتے ہیں اس کا بنیادی مقصد اس استحزار کا حاصل کر لینا کہ چوبیس گھنٹے یہ کیفیت رہے اور جب یہ کیفیت رہے گی تو پھر انسان کتنا ہی گنا کا موقع محل کیوں نہ ہو گناہوں سے بچ جائے گا چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ مرا منصور ابن عمار شابن فواج شاہد منصور بن عمار جا رہے تھے انہوں نے ایک مرد کو دیکھا نوجوان کو کہ عورت کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا ہے فنسرف شاب جب نوجوان نے ان کو آتے دیکھا تو وہ کھسک گیا وہ تقدم منصور ال مر اتی و کل مہا انتب ماہو الا بھئی تو منصور اس عورت کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ بھائی تم میرے ساتھ میرے گھر چلو فمشت خلفہ الا ان دخل من وہ پیچھے پیچھے چلی اور ان کے گھر داخل ہو گئی فقعدت اور بیٹھ گئی وقف منصور یوسلی فتح ولا منصور رحمت اللہ علیہ نے دو رکت نفل کی نیت ماند لی اور لمبی نماز پڑھی تھکا ہی دیا فلم جب انہوں نے سلام پھیرا کالت لہو یا حاضا اتولتا علیہ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اتنی لمبی نماز تو نے مجھے تھکا ہی دیا انتظار کروا کے کال لہا انہوں نے آگے سے کہا ما فی رجل علیہ حق بے اربات شہود والحاکم یعلم بہی کہ اس مجرم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جس کے چار گواہ ہیں اور حاکم خود اس کو جرم کرتے دیکھ رہا ہے یقدر این یم تنیا انہ بے کیا وہ بحث کر کے چھوٹ سکتے ہیں مقدمے سے کالت لا واللہ لگی اللہ کی قسم جس کے چار گواہ ہوں اور حاکم خود دیکھ رہا ہو تو وہ تو مقدمے سے نہیں چھوٹ سکتا فرمانے لگے دو فرشتے تیرے گواہ ہیں دو فرشتے میرے گواہ ہیں اور پربردگار حاکم آلہ ہم دونوں کو دیکھ رہا ہے ایسی بات کی کہ اللہ نے اس عورت کے دل کے اندر ایک خوف پیدا کر دیا چنانچہ فض تربت تل تو فخرت مغشیہ تو یہ کیفیت ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنی ہے کانا تاؤس المانی بے مکہ تھا تاؤس یمانی ایک مرتبہ مکہ ہے تو وہاں بہت مجمع تھا حج پہ آنے والوں کا ان امراطن ایک عورت تھی اس نے دیکھا کہ اتنے خوبصورت ہیں اس نے ان سے بات کی کہ مجھے آپ سے ملنا ہے یا یزل حتا اتا بحا المسجد الحرام ون ناس مجھ تم وہ اس کو کہنے لگے ذرا آؤ میرے پیچھے اور لے کے مسجد حرام کے اندر داخل ہو گئے اب وہاں لوگوں کی بھیڑ تھی جب مسجد میں پہنچ گئے اور لوگوں کی بھیڑ تھی تو کہنے لگے فقال اللہ ایک سی ماں تو رینا اچھا تو جو چاہتی ہے میں تیری خواہش پوری کر دیتا ہوں کالت فی حلوم سے نہ ضرور اس جگہ پر مسجد کے اندر اور لوگ دیکھ رہے ہیں کال فل حیا من نظر اللہ احق کو پھر اللہ سے حیا کرنا زیادہ اس بات کا حق ہے کہ ہم اس سے ڈرے بنسبت اس کے کہ ہم لوگوں سے ڈریں بت المرا تو حسنت عورت نے توبہ کر لی اور اس کی توبہ بہت اچھی تھی تو جن کو یہ مقام احسان تھا ان کو بھی گناہ کی یہ مواقع پیش آتے تھے مگر اللہ کا فضل ان کو گناہوں سے بچا لیتا تھا چنانچہ ایک جاریہ نے ایک نوجوان کو پیغام بھیجا انشیتا انشے کا اگر تو چاہے تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گی وہ انشیتا سہل تو لگا تینی اور اگر چاہے تو میں اپنے پاس آنے کی راہ بڑی آسان کر دوں گی قال اس نے خط کے ساتھ نیچے یہ جواب لکھ بھیجا انی اخاف ان ربی عذاب یوم چنانچہ ابو بکر رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں المسکی ان کا تخلص تھا کیوں ان سے مشق خوشبو آتی تھی وجہ کیا تھی کہ ایک عورت فریفتہ ہوئی اور اس نے ایک بڑی عورت کے ذریعے ان کو اپنے گھر بلوایا اس نے بڑھیا کو کہا کہ بھئی میں تمہیں کچھ پیسے دوں گی تو اس کو کسی طرح تم میرے گھر لے آ وہی ان کا راستہ تھا روزانہ آنے جانے کا تو جب وہ وہاں قریب سے گزرے تو وہ بڑیا فتنے کی بڑھیا وہ دروازے پہ کھڑی تھی کہنے لگی بیمار ہے تم اللہ کے لیے اس کو جو ہے کچھ پڑھ دو تاکہ اس کو شفا ہو جائے اب وہ بھولا آدمی تھا اس نے کہا واقعی کوئی بیمار ہوگا چلو میں فاتحہ پڑھ دیتا ہوں پھونک دوں گا تو وہ جیسے اندر گئے پیچھے سے دروازے بند ہو گئے تو وہ عورت آ گئی اور کہنے لگی میں تمہیں اتنے عرصے سے دیکھ رہی تھی آتے جاتے اور اس بہانے سے میں نے تمہیں بلایا آج میں چاہتی ہوں کہ بس میں تمہارے ساتھ ملاقات کروں تو ابو بکر رحمت اللہ علیہ نے فوراً اس سے کہا کہ اچھا مجھے ذرا قضاء حاجت کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے میں فارغ ہو لوں تو پھر تیری بات سنوں گا اس نے بتا دیا کہ یہاں بیت الخلا ہے تو وہ بیت الخلا میں گئے اب اس زمانے کے بیت الخلا تو کچھ اور ہوتے تھے آج کل تو ہر چیز گم ہو جاتی ہے نا تو اس زمانے میں تو فارغ ہوتے تھے تو نجاست ہوتی تھی تو انہوں نے وہاں سے کچھ نجاست لے کر اپنے جسم پر لگا لی جب باہر نکلے تو جسم سے بو آ رہی تھی اس عورت نے دیکھا تو وہ کہنے لگی مجھے کیا پتا تو ایسا پاگل ہے بے وقوف ہے دفع ہو جا نکل جا یہ ایمان بچا کے وہاں سے نکل گئے گھر جا کے انہوں نے اس پخانے کو تو دھو دیا مگر جتنی دیر زندہ رہے اس جگہ سے مشق کی خوشبو آتی رہی تو ان کا نام پڑ گیا تھا ابو بکر المسکی رحمت اللہ علیہ چنانچہ سلیمان یسار رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت خوبصورت تھے حج کے لیے چلے تو ابوا کے مقام پہ انہوں نے تھوڑی دیر قیام کیا تو ساتھیوں نے کہا کہ جناب راستے میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملیں گی یہیں سے لے لیں تاکہ آگے چند دن کا سفر اسی پر ہوگا تو ہم جاتے ہیں چیزیں لے آتے ہیں آپ یہاں خیمے میں بیٹھیں اور یہاں پر آپ تھوڑا سامان کی حفاظت کریں تو سلیمان یسار رحمت اللہ علیہ وہیں بیٹھ گئے اتنے میں ایک عورت آئی اور اس نے آ کے اشارہ کیا جیسے اس کو کچھ چاہیے تو سلیمان یسار رحمت اللہ نے روٹی اٹھا کے دی جب روٹی اٹھا کے دی تب اس نے بات کھولی کہ نہیں مجھے تو وہ چاہیے جو کچھ ایک عورت مرد سے چاہتی ہے تو جب انہوں نے یہ سنا تو فرمانے لگے الہی کا انی لا تحرکینی و نفس کا بننا او خدا کی بندی خود بھی جہنم میں جلے گی مجھے بھی جہنم میں جلائے گی اتنے اللہ کے خوف سے یہ بات کی کہ اس عورت کے دل میں خوف بیٹھ گیا اور وہ وہاں سے واپس چلی گئی اب سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ مکہ کرمائے کہتے ہیں کہ ان کو خواب میں ایک بہت خوبصورت شخصیت نظر آئی تو انہوں نے خواب میں پوچھا من انتا آپ کون ہیں انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں یوسف ہوں یوسف بن یعقوب تو یہ خواب میں بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ کا اور زلیخا کا واقعہ تو بڑا ہی عجیب تھا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تمہارا اور ابوا والی عورت کا واقعہ اس سے بھی عجیب تر تھا کہ میں تو اللہ کا نبی تھا میرے ساتھ تو اللہ کی مدد تھی مگر مزہ تو یہ ہے کہ تم نے ولی ہو کے وہ کام کیا جو وقت وقت جو وقت کا نبی کام کیا کرتا ہے تو یہ جو احسان کی کیفیت ہے یہ بندے کو پھر گناہوں سے بچا لیتی ہے چنانچہ ایک اندھیری رات تھی تو ایک آدمی نے عورت کو برگلانا چاہا اور اس نے اس کو یہ کہا کہ دیکھو تنہائی ہے کوئی ہمارے قریب نہیں واللہ ما جرانا الا الکواکب کوئی نہیں ہمیں دیکھتا سوائے ستاروں کے قالت اس نے جواب دیا مکو کی ان ستاروں کا پیدا کرنے والا کہاں ہے اس کا مطلب یہ کہ دلوں میں یقین بیٹھا ہوا تھا چنانچہ ایک اور واقعہ ہے کہ بہت اندھیرا تھا اور ایک مرد کسی عورت کے جسم پر ہاتھ رکھا اس نے تو عورت نے فوراً کہا ڈر اس ذات سے جو اندھیرے اور اجالے میں یکساں دیکھنے والی ہے اب ایسی بات آگے سے کرتے نا کہ ڈر اس ذات سے جو اندھیرے اور اجالے میں یکساں دیکھنے والی ہے تو ہمارے متقدمین کے دلوں میں یہ ایسی کیفیت تھی جس وجہ سے ان کی زندگی میں نیکی تھی تکوا تھا عبادتیں تھیں اللہ کا ڈر خوف تھا اور وہ صحیح معنوں میں ایمان والی زندگی گزارتے تھے آج یہ نعمت ہمیں کیسے ملے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے مشائق کے پاس آنا اللہ اللہ سیکھنا اتنا ذکر کرنا کہ قلب جاری ہو جائے اور اللہ کی طرف ہر وقت بندے کا دھیان رہے یہ چیزیں اس راستے میں حاصل ہوتی ہیں ہمارے مشائف نے جو اسباق بنائے تو ان کا سولہواں سبق مراقبہ معیت کا سبق چنانچہ پھر اللہ کی میت کا استحزار ہر وقت بندے کو رہتا ہے ہاں اگر سبقی انسان صحیح طرح نہ کرے تو پھر وہ اثرات تو نہیں ہوں گے دوائی تو ٹھیک ہے لیکن لینے والا لیتا ہی نہیں باقاعدگی سے تو اس کا اثر تو نہیں ہوگا لیکن جن لوگوں نے دوائی کو ٹھیک استعمال کیا ان کی زندگیوں میں اللہ رب العزت نے وہ احسان والی کیفیت عطا فرما دی چنانچہ ہمارے اکابرین جتنے بھی تھے ان کو اللہ رب العزت نے یہی احسان والی کیفیت عطا فرمائی تھی ایک دو باتیں کر کے یہ آج بات مکمل کرتا ہے حضرت اقدستانی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ سے واپس آ رہے تھے تو لوگوں نے گنے کی گٹھڑی بھی ساتھ کر دی جب ریلوے اسٹیشن پہنچے تو حضرت نے کہا لوگوں کو بھئی اس کو وزن کرو اور اس کی ٹکٹ کاٹو وہ واقف تھے کہنے لگے حضرت کیا ضرورت ہے اس کی کہنے کے باوجود انہوں نے ٹکٹ نہ بنائی اب جب گاڑی پہ چڑھنے کا وقت آیا تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی میں یہ گنے تو نہیں لے کے جا سکتا تو جو ٹکٹ چیک کرنے والا تھا وہ ساتھ ہی کھڑا تھا کہنے لگا حضرت فکر نہ کریں میں ہی ٹکٹ چیک کرنے والا ہوں تو میں آپ کے ساتھ ہوں اگر اس کا وزن نہیں ہوا ٹکٹ نہیں بنی تو کوئی بات نہیں آپ لے جائیں تو حضرت نے فرمایا کہ اصل میں نا مجھے ذرا آگے جانا ہے اس نے کہا حضرت فلاں جگہ تک تو ہے میری ڈیوٹی تو اگر وہاں تک جانا ہے تو میں ساتھ ہوں گا پر میں نہیں مجھے ذرا اور آگے جانا ہے اس نے کہا حضرت اس سے آگے جو میرا دوست ہے نا وہ ہے ٹکٹ چیک کرنے والا تو میں اس کو میسج دے دوں گا تو وہ بھی آپ کو نہیں چیک کرے گا حضرت نے فرمایا نہیں مجھے آگے جانا ہے اس نے کہا کہ حضرت اس سے آگے تو اسٹیشن ہی کوئی نہیں وہاں تو جا کے ٹرین رک جاتی ہے پھر واپس آتی ہے حضرت نے فرمایا اصل میں مجھے قیامت کے دن اللہ کے حضور تک پہنچنا ہے اگر تم وہاں چھڑوا سکتے ہو تو میرے ساتھ بات کرو ورنہ میں اس گنے کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا یہ کیا چیز تھی یہ وہ احسانی کیفیت تھی کہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں لے جائیں اور منت بھی کر رہے ہیں اور تسلیاں بھی دے رہے ہیں مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جانا ہے جواب تو اس کو دینا ہے نا چنانچہ حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے تو ایک مرتبہ وہ ملنے کے لیے آئے اور ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا تھا عمر تو تھی تقریباً نو دس سال مگر دیکھنے میں وہ لگتا تھا جیسے چھ سات سال کا ہے چھوٹا لگتا تھا کمزور سا تھا حضرت ہر بات پہ نظر رکھتے تھے جب وہ ملنے کے لیے آئے تو حال احوال حضرت نے پوچھے اور پھر یہ پوچھا کہ بتاؤ آپ نے سامان کی ٹکٹ بنوائی جی یہ بیٹے کی ٹکٹ بنوائی جی بیٹی کی عمر کتنی ہے حضرت ہوگی تو نو سال مگر دیکھنے میں بس چھ سات سال کا لگتا ہے اور سات سال تک آدھی ٹکٹ ہوتی ہے تو میں نے آدھی بنوائی ہے جب اس نے یہ بات کی تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا دیکھنے میں اگر چھ سات سال کا لگتا ہے تو نے آدھی ٹکٹ بنوائی حالانکہ یہ دیکھ عمر میں نو سال کا ہے اس کا مطلب یہ کہ ابھی اللہ کے ساتھ احسان والی تیری کیفیت پکی نہیں حضرت نے واپس بھی بھیج دیا اور ان سے خلافت بھی واپس لے لی خلافت بھی واپس لے لی تو یہ احسانی کیفیت جو ہے یہ انسان کو اتنا مخلص کر دیتی ہے کہ انسان جو کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے بخاری شریف پر حاشیہ لکھا وہ کلکتہ میں رہتے تھے وہیں پڑھاتے تھے چھٹیاں ہوتی تو سہارنپور آ جاتے تھے اب سہارنپور میں مظاہر العلوم قدیم جو ہے وہ بن رہا تھا تو اساتذہ کہتے رہتے تھے کہ حضرت اگر کوئی آپ کو ایسا انسان ملے جو مدد کرنے والا ہو کار خیر میں تعاون کرنے والا ہو تو آپ مدرسے کا ذرا خیال رکھا کریں تو حضرت جب یہ دیکھ کر گئے واپس کلکتہ تو وہاں سے آپ نے ایک سفر کیا لوگوں سے مدرسے کے لیے چندہ کیا چنانچہ جب واپس آئے حضرت شیخ العزیز مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود وہ پرچی دیکھی کہ جب وہ آئے تو انہوں نے لکھا فلاں بندے کا حساب یہ فلاں کا یہ اور میں سفر میں گیا تو اتنا خرچہ ہوا اتنا خرچہ ہوا اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ فلاں موقع پر میں اپنے دوست کو ملنے گیا تھا نیت میری دوست سے ملنا تھی وہاں چندہ ہو گیا اور چندہ بھی باقی سب جگہوں سے زیادہ ہوا لیکن چونکہ میری نیت چندے کی نہیں تھی دوست کو ملنے کی تھی لہذا یہ خرچہ میں نے کلیم نہیں کیا یہ خرچہ میں نے اپنے ذمے رکھ لیا کون تھا دیکھنے والا کون تھا پوچھنے والا مگر فرمانے لگے کہ میری نیت چونکہ دوست کو ملنے کی تھی لہذا میں اس سفر کے پیسے نہیں لے سکتا لہذا سفر کے وہ پیسے منہا کر دی مولانا مظہر رحمت اللہ علیہ سہارنپور کے ابتدائی ناظم تعلیمات تھے تو ان کی عادت تھی کہ اگر درس کے دنوں میں کوئی رشتہ دار ملنے کے لیے آ جاتا تو جب وہ آتا تو گھڑی دیکھ لیتے اور جب وہ بات کر کے واپس جاتا پھر بھی گھڑی دیکھ لیتے اور لکھتے کہ اتنے منٹ اس بندے نے میرے ساتھ بات کی اور یہ بات میری ذاتی بات تھی پورا مہینہ حساب رکھتے اور اگر وہ گھنٹے بارہ سے کم ہوتے تو آدھے دن کی تنخواہ کٹواتے اور اگر بارہ سے زیادہ بن جاتے تو پورے ایک دن کی تنخواہ مدرسے کو واپس کر دیا کرتے کہ یہ ٹائم مدرسے کا تھا اور میرے رشتہ دار آئے میرے دوست آئے انہوں نے مجھ سے بات کی لہذا اس وقت کی تنخواہ میں لینے کا حقدار رہی کیا چیز تھی یہ وہ مقام احسان تھا وہ احسانی کیفیت تھی چنانچہ مولانا منیر احمد صاحب دالوم دے بند کے بڑے اساتذہ میں سے تھے تو ایک مرتبہ مدرسے کی روئے داد چھاپنی تھی رو تو ان کو پیسے دیے گئے جی کہ آپ دہلی جائیں اور اس کو چھپوا کے لائیں اللہ کی شان کہ وہ گئے اور راستے میں پیسے چوری ہو گئے اب جب چوری ہو گئے تو کیا بس چلے کسی کا واپس آئے بتایا بھی نہیں کسی کو اپنی آبائی زمین تھی اس کو بیچ دیا اور اس سے جو پیسے ملے ان کو لے کر دوبارہ گئے اور رودات چھپا کر لیا بعد میں جب بات کھلی تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے زمین کیوں بیچی آپ کا کیا قصور تھا چنانچہ ان میں سے ایک نے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو فتوہ لکھا اس لکھا کہ حضرت ایک آدمی ہے ایک کام کے لیے جا رہا ہے پیسے چوری ہو جاتی ہیں تو حضرت نے فتوے کا جواب لکھا کہ چونکہ اپنی ان کے قصور نہیں تھا کہ انہوں نے بھول گئے ہوں یا کوئی غفلت برتی ہو ایسا ہونا تھا ہو گیا لہذا ان کے اوپر اب اس کا بوجھ نہیں ہے وہ فتوا آیا تو انہوں نے دکھایا کہ حضرت آپ کے اوپر ان پیسوں کا بھرنا ضروری نہیں یہ فتوا آ گیا ہے فتوا پڑھ لیا اور فرمایا کہ جا کر کہہ دو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے کہ یہ ساری فقہ آپ نے میرے لیے پڑھی ہوئی تھی جا کے کہہ دو کہ یہ فقہ آپ نے میرے لیے پڑھی تھی اور پھر فرمایا کہ اگر وہ خود اس حال میں ہوتے تو کیا وہ یہی نہ کرتے جو میں نے کیا لہذا میں کبھی بھی مدرسے سے پیسے واپس نہیں لوں گا ذاتی زمین بیچ کر مدرسے میں پیسے واپس خرچ کیے یہ کیا چیز تھی یہ وہ مقام احسان کی کیفیت تھی چنانچہ اس جیسے اور واقعات پڑھنے ہو تو اکابر کا تقوا حضرت شیخ العزیز رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اس کو پڑھ کے آپ دیکھ لیں اس لیے تو کہتے ہیں کہ دارال ابتدائی وقت میں صدر مدرس سے لے کر دروازے پہ جو دربان ہوتا تھا وہاں تک سارے کے سارے صاحب نسبت ہوا کرتے تھے سب کی یہ کیفیت ہوتی تھی وہ کیفیت کیسے ملے گی وہ محنت سے ملتی ہے خود بخود نہیں مل جاتی مراقبے کرنے پڑتے ہیں ذکر کرنا پڑتا ہے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اللہ سے تنہائیوں میں رونا پڑتا ہے مانگنا پڑتا ہے پھر اللہ رب العزت ایسی نعمت عطا فرما دیتے ہیں جو سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ملک مانگا تھا اللہ نے دو لفظوں میں بات کر دی کہ ہم نے ملک عطا کر دیا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اسلام نے اللہ سے اپنے بھائی ہارون کے لیے نبوت مانگی تھی رب کریم نے آتا صفا احسانات گنوائے یہ یہ احسان احسان اور پھر جا کر کہا اچھا ہم نے تیرے بھائی کو بھی نبوت عطا فرما یہ دین ایسے تو نہیں مل جاتا اللہ بھی احسان جتلاتے ہیں دیتے ہوئے کہ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے یہ میں احسان کر رہا ہوں تمہارے اوپر تو یہ مقام احسان کی کیفیت ہمیں کھیلتے کھیلتے نہیں مل جائے گی خود نہیں مل جائے گی اس کے لیے اللہ کے در پہ مانگنا پڑے گا بیٹھنا پڑے گا اللہ سے دعائیں کرنی پڑے گی تب جا کر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور اللہ یہ نعمت عطا فرما دیں گے اللہ تعالی رمضان مبارک کے ان آخری ایام میں ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالم کچھ دیر مراقبہ کر لیجیے بناؤں گا اپنے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 کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے کریم آقا آپ کے بندے دور قریب سے چل کر یہاں حاضر ہے آپ کی تحلیج پکڑ کر بیٹھے ہیں تو کا وقت بھی ختم ہوتا جا رہا ہے مولا ہم آپ کو منانے آئے ہیں آپ سے معافیاں مانگنے آئے ہیں اے کریم معاف کر دیجئے اے کریم معاف کر دیجئے اے رحیم معاف کر دیجئے اے حنان معاف کر دیجئے اے منان معاف کر دیجئے اللہ ہم پر رحمت فرما دیجئے اللہ ہمیں احسان کی کیفیت نصیب فرما اے اللہ ہمیں انسان کا بچہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما میرے والا ہم جانور جیسی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں اے کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما کریم رحمت کی نظر فرما میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرما اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما اس ایمان کو اور زیادہ چمکا اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما رد کریم گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما آنے والے وقت میں اللہ ہر ہر لمحے اپنی یاد والی زندگی نصیب فرما سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ آپ کا رمضان کا مہینہ رحمت کا اشرہ بھی گزار بیٹھے مغفرت کا اشرہ بھی گزار بیٹھے اے کریم یہ جہنم سے آگ سے آزادی کا اشرا ہے اے کریم ہمیں جہنم سے آزاد کر دیجیے اللہ آزاد فرما دیجیے آزاد فرما دیجیے اللہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے ان الملوک کا شابت بت عبید کہ جب بادشاہوں کے غلام خدمت کرتے کرتے سفید بالوں والے بن جاتے ہیں تو وہ اپنے غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں اے کریم آقا کلمہ پڑھتے پڑھتے ہم بھی بال سفید کر بیٹھے ہیں اے اللہ آج کی رات ہمیں بھی جہنم سے آزاد کرنے کا حکم فرما دیجیے آزاد کرنے کا حکم فرما دیجیے اللہ سفید والوں کی لاج رکھ لیجیے کرم کر دیجئے میرے اللہ رحمت فرما دیجئے میرے اللہ اللہ ہم پر احسان فرمائیے اللہ ہمیں اپنے ساتھ حضوری والی کیفیت نصیب فرمائیے معیت والی کیفیت عطا فرما دیجئے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دور قریب بیٹھے ہوئے مرد عورتیں جو ان دعاؤں میں شریک ہیں اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم تب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین